حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کھرچ دیا کرتی تھی سنن نسائی حدیث نمبر تین سو ایک